السلام علیکم خواتین و حضرات مجاہد عشائی کے ساتھ انفارمیشن سسٹمز کا چھٹا lecture series C S five zero seven میں آج کے لیکچر میں ہم اب انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو شروع کریں گے اب تک ہم نے آرگنائزیشنس کی بات کی آرگنائزیشنز کے کلچر کے حوالے سے بات کی آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں آرگنائزیشنز کے اسٹرکچر کیا ہوتے ہیں اور وہاں پہ جیسے جیسے اسٹرکچر جیسے جیسے آرگنائزیشن کا سائز جیسے اس کی جو جو بھی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں یا ان آبجیکٹیو سے ہم انفارمیشن نیڈز جو ہیں وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ جی انفارمیشن کیوں چاہیے ہوتی ہے کس پرپز کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور وہ پرپز جو ہے وہ بیسکلی ڈسیشن میکنگ کا پرپز ہوتا ہے کہ جی کسی ویریفائڈ ڈیٹا یا ویریفائڈ انفارمیشن پروسیسڈ انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ہم اپنے ڈسیشنس کو بیس کریں چاہے وہ انفارمیشن فگرس سے حاصل ہو رہی ہے چاہے وہ انفارمیشن مارکیٹ سے حاصل ہو رہی ہے چاہے وہ سپلائر چین سے حاصل ہو رہی ہے چاہے وہ کنزیومر سے حاصل ہو رہی ہے کمپٹیٹر سے حاصل ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے جو ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ جی ہمارا جو کمپٹیشن ہے مارکیٹ کے اندر نیشنلی اور انٹرنیشنلی وہ اب کیسا ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا تدبیر کرنی چاہیے تمام انفارمیشنز ہیں جو کہ ہم اکٹھی کرتے ہیں اور جن کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر پھر آگے انفارمیشن نیڈز کو پورا کرتے ہیں تو یہ سب باتیں ہم بہت حد تک کر چکے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم انفارمیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد پریسائسلی کیا ہے ہم کس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ گاڑی آگے کیسے چلے گی انفارمیشن سسٹمز کس کس قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پھر ہم تدبیر دیتے ہیں ان کو کیسے پلان کرتے ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اگلے کچھ لیکچرز میں انکلوڈنگ دس لیکچر اس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہم نے سوچنی ہے اور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو الفاظ عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اور کسی بھی کاروبار کے اندر وہ دو الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں ایک تو ہو گیا سسٹمز کی بات کرتے ہیں اور دوسری بات جو ہم کرتے ہیں وہ ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں اب سوال یہ ہے بہت دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے کہ جی ان کے یہاں تو کوئی سسٹم یا کوئی پروسیجر نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے ایک فرد ہو چاہے ایک ادارہ ہو چاہے آرگنائزیشن ہو انسٹیٹیوشن ہو ہر جگہ پہ اور ہر شخص اور ہر فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کر رہا چاہے وہ سسٹم لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا اور انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ this a method in every madness تو میتھڈ تو موجود ہے وہ طریقہ کار موجود ہے کہ جس کے حساب سے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کریں گے سو اب سوال یہ ہے کہ وہ پروسیجر ہے جو ان لکھا ہے یا وہ سسٹم ہے جو ان لکھا ہے جس کو میں آپ سب فالو کرتے ہم سب اپنے لیے ایک روٹین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی صبح اتنے بجے اٹھنا ہے سیر پہ جانا ہے ناشتہ کرنا ہے تیاری کرنی ہے دفتر جانا ہے یا کاروبار پہ جانا ہے اب یہ ایک روٹین یا ایک سسٹم بن گیا ہے اور آپ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں اس سسٹم میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو آپ کی وہ جو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو اس چینج کی وجہ سے آپ کی وہ جو سیٹ روٹین ہے سیٹ پروسیجر ہے سیٹ سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کوئی شخص آٹھ بجے صبح آپ کے گھر نازل ہو جاتا ہے ویسا آدھے گھنٹے کے لیے آپ سے ملاقات کر بڑا ضروری کام تو آپ کی روٹین میں چینج آ گئی اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بھی چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی سسٹم کے تحت کسی نظام کے تحت کام نہیں کرتی تو یہ غلط بات ہر شخص ہر ادارہ ہر آرگنائزیشن کا کوئی نہ کوئی نظام تو بہرحال ہوتا ہے اب پروسیجر جو ہے وہ کیا چیز ہے پروسیجر کو ہم ڈیفائن کرنے لگیں تو procedure is a defined set of instruction aimed at describing how to proceed in achieving a predefined milestone یا ٹارگیٹ یا ایکٹیویٹی یعنی ہم نے اپنے لیے ایک طریقہ کار لے ڈاؤن کر دیا ہے لکھ دیا ہے اس کو متعین کر دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوگا اگر ہم نے یہ فلاں کام کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم نے سیلز کرنی ہے تو سیلز کا پروسیجر جو ہے وہ یہ ہوگا وہ طریقہ کار جو ہے اس کو جب ان طریقے مختلف طریقے کیونکہ ہر چیز کے لیے طریقہ جو ہے وہ علیحدہ ہے آپ نے سیلز کے لیے اگر ایک طریقہ واضح کیا ہے تو وہی طریقہ جو ہے وہ آپ کی جو پرچیزنگ ہے یا خرید جو ہے اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا وہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ان کے لیے ہر چیزوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پروسیجرز جو ہیں وہ آپ کو بنانے ہوں گے اور جب یہ سارے پروسیجرز کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو ایک نظام بن جاتا ہے اور وہ نظام کو ہم انگریزی میں سسٹمز کہہ رہے ہیں کہ systems are a collection of predefined procedures related to each other in sequenced logical manner in order to collectively achieve the desire results اب یہ سارے جو آپ نے طریقہ کار یا پروسیجرز یا سسٹمز بنائے پروسیجرز بنائے ہیں ان پروسیجرز کا ظاہر ہے کوئی مقصد ہے کہ جی مال جو را مٹیریل ہے خام مال ہے اس کی خرید جو ہے وہ بر وقت ہونی چاہیے وہ فیکٹری میں بر وقت ہونا چاہیے جو آپ گڈز اپنی دکان سے بیچ رہے ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت آنا چاہیے تاکہ آپ کسٹمرز کو وہ دے سکے یہ نہیں کہ شیلف خالی پڑے ہوئے ہیں اور کسٹمرز جو ہیں وہ آپ سے پوچھتے کہ جی فلاں چیز ہے تو آپ کے جی وہ تو نہیں ابھی آئی نہیں ہے میرے پاس وہ کاروبار کا جو آبجیکٹو ہے کہ جی کاروبار میں آپ نے اس خام مال سے کچھ گڈس مینوفیکچر کرنے ہیں اس دکان میں جو مال آتا ہے اس مال کو آپ نے بیچنا ہے سیلز کرنی ہے سیلز کر کے جتنے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر آپ نے اپنے لیے کمانا ہے اور دیگر جو آپ کے ساتھ انویسٹرز ہیں اس کاروبار میں شامل ان کے لیے بھی پیسہ کمانا ہے جو کہ ہم کہتے کہ جی پروفٹس بنیں گے اور پروفٹس جو ہیں وہ ہم لیں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ تو سسٹم نظام جو ہے وہ ان تمام پروسیجرز کی ایک کلیکشن ہے اور ان کو مل کر کے یہ بنایا جاتا ہے اور چونکہ ان تمام پروسیجرز کا ان تمام طریقہ کار کا آپس میں ریلیشن شپ ہے اور وہ ریلیشن شپ کا بھی آبجیکٹو یہی ہے کہ جی مال بنے مال بکے پروفٹ کمایا جائے وہ چیزیں بنائی جائیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے مال خام مال وہ خریدا جائے جو بہتر کوالٹی کا ہے اور کم دام میں آپ کو دستیاب ہو رہا ہے مشینری وہ ہونی چاہیے کہ جس سے ایفیشنسی زیادہ ہو پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو حالات انوائرمنٹ جس کے اندر تمام لوگوں نے مل کر کے کام کرنا ہے اور یہ پاسبل یہ تمام چیزوں کو اچیو کرنا ہے وہ ماحول کیسا ہے ان کے لیے سہولیات کیا ہیں ان کی تکالیف ان کی پریشانی ان کی ضروریات کو کیسے وہ آرگنائزیشن میٹ کرتی ہے ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اینڈ ریزلٹ سے ہے اور اس اینڈ ریزلٹ کے لیول آف اچیومنٹ سے ظاہر ہے کہ کسی بھی کمپٹیٹو مارکیٹ کے اندر جب ہم ہوں گے تو جب تک آپ کی ایفیشنسی آپ کی کمپٹیٹونیس آپ کی مارکیٹنگ آپ کی تمام ایفیشنسیز جو ہیں وہ ایک خاص لیول کی نہیں ہوں گی اس وقت تک ڈیزائرڈ ریزلٹس کا اچیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہے یہ پروسیجرز یہ سسٹمز جو ہیں یہ ہمیں مدد دیتے ہیں ایک کے ساتھ ایک پلانڈ آرگنائز طریقے کے ساتھ کام کرنے کی اور ان گولز کو اچیو کرنے کی طریقہ کار اور انہی سسٹمز کے تحت ہمارے سامنے ٹارگٹس بھی آتے ہیں ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سکسیس اور فیلئر پھر اسی حوالے سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے اب سسٹمز اور پروسیجرز تو ہم بنا لیے وضع کر لیے لیکن وضع کرتے وقت ان کو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کچھ ان طریقہ کار کے اندر کنٹرولز اور چیکس بھی ہونے چاہیے وہ کیوں ہونے چاہیے تاکہ verification of what one is doing by the other جی ٹھیک ہے مشین مال بنا رہی ہے جی ظاہر کوالٹی کا مال بنتا ہوگا نہیں اس کی جو بھی مال بن رہا ہے اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے لوگ متعین ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ کوالٹی چیک کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ بنا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ اس کو علیحدہ کر دیتے کہ یہ قابل استعمال یا قابل فروخت نہیں ہے تو چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ پروسیجرز اور سسٹمز کے اندر بلڈ ان کیے جاتے ہیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی انٹر ریلیشن شپ کی کہ جی یہ پروسیجر جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہوتے پروسیجرز کا انٹر ریلیٹڈ ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک پرچیز آرڈر بنایا ہے آپ نے پرچیز کرنا ہے کچھ آپ وہ پرچیز آرڈر بنا کے سپلائر کو جاری کر دیتے اگر آپ کے گیٹ والے کو نہیں پتا کہ آپ نے کوئی مال خریدنا ہے اور اس مال کے آنے کی امید ہے تو وہ فیکٹری کے اندر کسی گاڑی کو کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گاڑی کوئی چیز لے کر کے مال لے کے اندر نہیں آ سکتی نہ باہر جا سکتی جب تک کہ اس کے پاس کوئی ریٹرن آتھرائزیشن کمپنی کا جاری کیا ہوا نہ ہو تو وہ فیکٹری کے اندر نہیں آنے دے گا لہذا اس کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی مال آنا ہے فلاں سپلائر سے یہ مال فلاں قسم کا مال اسٹور جہاں کے جہاں پہ اس مال نے کو ویئر ہاؤس آپ نے کرنا ہے اس جگہ کا جو انچارج ہے اس کے پاس بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ جناب یہ مٹیریل آئے گا اس کے پاس اتنی کوانٹٹی آنی ہے اس سے زیادہ نہیں آنی چاہیے اس سے کم نہیں آنی چاہیے اور پھر اس کا کچھ کام ہے کہ جی وہ کچھ اور کاغذ بنا سو so, وہ ایک پرچیز آرڈر جو ہے اس نے پرچیز کے پاس بھی جانا ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن گیٹ کے پاس بھی جانی ہے وہی پرچیز آرڈر جو ہے وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے جنہوں نے بل پے کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس پروسیجر کا حصہ بن جاتی پرچیز ہوگی کیسے یہ بھی پروسیجر کا حصہ ہے ٹینڈر سے ہوگی سلیکٹڈ لسٹ آف سپلائر سے ہوگی اپروڈ لسٹ آف سپلائر سے ہوگی کس سے ہوگی مینوفیکچرر سے ہوگی ان کے ڈیلر سے ہوگی یا بازار سے ریٹیل میں آپ خریدیں گے کیسے کریں گے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ جو ہے وہ کنٹرولز اینڈ چیکس جس کی میں بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں بلڈ ان کی جاتی ہیں تاکہ وہ نظام جو آپ وضع کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اور وہ پروسیجرز اور طریقہ کار جو لے ڈاؤن کر رہے ہیں وہ افیکٹو ہوں اور صحیح طریقے سے آپ کو آپ کے آبجیکٹو کو میٹ کرنے کے لیے وہ چل سکے تو سسٹمز اینڈ پروسیجرز کو ڈیفائن کرنا جو ہے اور لکھنا یا بنانا جو ہے وہ خالی یہ نہیں کہ جی کوئی طے کر لے کیسے اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ان سب چیزوں کو ان سب باتوں کو ہمیں سوچنا پڑتا ہے جب ہم کسی بھی ایک سب سیکشن یا ایک پروسیجر کو کسی بھی چیز کے حوالے سے پروسیجر جو ہے اس کو ہم دیکھنے لکھنے یا وضع کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹمز اینڈ پروسیجرز ہم نے طے کیے کہ جناب ہمارے آبجیکٹوز کو بہتر انداز میں اچیو کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور کیا صرف یہی فائدہ ہے اس کا نہیں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے طریقہ کار اور جو طریقہ کار کے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے as the owners as the manager of the business کہ بھائی وہ جو طریقہ کار ہم نے بنائے ہیں وہ ہمیں وہ تمام انفارمیشن مہیا کر سکتے ہیں یا ان کے ذریعے ہم وہ تمام انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ تمام چیزوں کو اسٹیبلش کرنا ان پروسیجرز کو ان سسٹمز کو اور ان سے پھر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا یہ سب کام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایسی انفارمیشن آئے جو تصدیق شدہ ہو اور وہ ہمیں ڈسیشن میکنگ کے اندر مدد دے سکے اور وہ ہمیں اپنے پرفارمنس کے بارے میں انفارمیشن دے سکے ہمیں اپنے کمپٹیٹرس کے بارے میں انفارمیشن دے سکے ہمیں مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکے ہمارے مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے وہ ہمیں انفارمیشن دے سکے کہ اس کا رسپانس جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑھ گیا ہے اس کو خریدنے کا یا کم ہو گیا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے جن سے جو جو جو ذہن میں آنی چاہیے اور جن کی وجہ سے ہم سسٹمز اور پروسیجرز کو ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم کسی سسٹم کسی پروسیجر کو ڈیفائن نہیں کرتے تو پھر جو میں نے پہلے کچھ دیر بات کی تھی کہ there is a method in every madness but then it is madness یعنی ہر شخص اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہوگا ایک قائدگی کے ساتھ نہیں چل رہا ہوگا ایک نظم کے ساتھ نہیں چل رہا ہوگا اور جب یہی تمام پروسیجرز وغیرہ جو ہیں ان کو ہم نے لاجیکل انداز میں تشکیل دینے کے بعد سسٹمز بنائے تو جو انفارمیشن ان سے حاصل ہوتی ہے وہ information is also a reflection on the quality of the system that we have designed یہ نہیں کہ جی آپ کو انفارمیشن کچھ چاہیے سسٹم آپ نے جو بنایا وہ کچھ وہ انفارمیشن دے ہی نہیں سکتا تو پھر اس سسٹم میں چینج لانے کی بات ہے کیونکہ desired results desired information desired data وہ آپ کو چاہیے desired objective laid out stated objective جو ہیں وہ ان کو میٹ کرنا لازم ہے اور اگر وہ سسٹم اگر وہ پروسیجر نہیں میٹ کرتا تو ظاہر ہے کہ جی پھر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس کو درست کرنا پڑے تو آبجیکٹوز یا purpose of systems and procedures یہ ہو گئے کہ انفارمیشن آپ کو مہیا کرنی ہے اس کے تھرو آپ کے مختلف کام جو ہیں ایک بزنس سے ریلیٹڈ جتنے مختلف اس کے فیسٹس ہیں اس کی سائٹس ہیں اس کے پہلو ہیں ان کو ایک آرگنائزڈ پلانڈ طریقے سے ان کو چلانے کی بات ہے اور پھر یہ کہ جی کیا وہ سسٹم اور پروسیجر جو ہے وہ آپ کو ڈیزائرڈ انفارمیشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا کیا وہ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے آپ کی ان معلومات کے اندر جو کہ شاید as an owner as a manager آپ کے پاس ہو سکتی ہیں لیکن اس پروسیجر سے اس سسٹم سے ویلیو ایڈیشن آپ کی انفارمیشن میں ہو رہی ہے یا نہیں تو یہ ہمارے objectives purposes systems and procedures کے حوالے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں یہ کسی خاص ماحول کے لیے ہیں باتیں یعنی بھائی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ کہیں کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے تو نہیں ہو رہی جی نہیں جہاں یہ systems procedures business flows computerise system میں ایک اہمیت رکھتے ہیں وہیں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نان کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ آپ تمام کام مینولی کرتے ہیں کہ کوئی مشین وشین نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ان تمام پہلو جو ہیں بزنس کے ان کو تو پھر بھی اٹینڈ کرنا ان کو تو پھر بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے ان کے لیے تو پھر بھی آپ کو طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے وہ سسٹم واضح کرنا پڑے گا وہ پروسیجرز بنانے پڑیں گے ہاں جب ہم کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہمارے سسٹم کا اسکوپ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے اگر مینولی یا مینوئل انوائرمنٹ کے اندر ہم بہت سارے لوگ رکھ کے ان سے ہاتھ سے کام کروا رہے تھے آج وہ بہت سارے کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں بہت سارے کام مشین کر رہی ہے مشین کے اندر جو سافٹ ویئر موجود ہے مشین کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے اور پھر اس کے بعد جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اکٹھا کر کے اور ان کے بارے میں بھی جو سسٹمز ہیں اور پروسیجرز جو ان کے حوالے سے ہیں to integrate them to make them you to make them achieve the objective that you have in mind وہ تمام چیزیں سسٹم کا حصہ بن جاتی سو ہارڈ ویئر کی بات بھی آ جاتی ہے سافٹ ویئر کی بات بھی آ جاتی ہے اور پھر ڈیزائن اور لنکیجز کی بات آتی ہے کیونکہ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی اور وہ طریقہ کار اور وہ پروسیجرز جو کہ آپ نے تحریر کر دیے اور کہا کہ ان کے حساب سے ہم کام کریں گے تو وہ اب آپ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مینوئل سے ہٹ گئے مینوئل میں ایک با ایک شخص دوسرے شخص کا کام چیک کر رہا ہے مشین میں کون کا چیک کرے گا مشین کے اندر جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کیسے چیک ہوگی کہ وہ صحیح ہو رہی ہے اور وہی ہو رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں لہذا مشین کے اندر جو کچھ ہونا ہے اور کس طریقے سے ہونا ہے وہ بھی سسٹم کا پارٹ بن جائے تو یہ چیز پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جی سسٹمس پروسیجرس مینوئل انوائرمنٹ میں یعنی non computerize non automated environment میں بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ جتنے کمپیوٹرائز انوائرمنٹ فرق کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ اس سسٹم کا اسکوپ جو ہے وہ وسیع ہو گیا تھوڑا سا بڑھ گیا اور اب آپ نے کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے حوالے سے جو بھی اس کا آرکیٹیکچر بنانا ہے جو بھی اس کی تشکیل دینی ہے وہ اس کے حساب سے ہوگی کیونکہ بہت سارے کام جو ہیں اب وہ آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں مشین خود کر رہی ہے کوئی اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں رہا تو یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج بن جاتا ہے کہ جی انفارمیشن سسٹمز جس وقت ہم تشکیل دیتے ہیں ہم جس وقت بناتے ہیں تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ ذہن میں آتی ہیں بہت سارے کام جو ہم مینولی ایک طریقے سے کرتے تھے وہ اب چینج کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اب انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے گفتگو مزید کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ ڈیٹا اور انفارمیشن کا جو ڈفرنس ہے اس کو پھر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں data represents facts of any kind اور انفارمیشن جو ہے information is the processed form of data after being verified and substantiated in various ways وہی را ڈاٹا جو ہے جو خام ڈاٹا ہے اس کو جب ہم پروسیس کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں جو اس پروسیجر میں سے گزرتا ہے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے تو تب ہمارے پاس وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرے کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ ویلو ایڈڈ ہونی چاہیے مثال کے طور پر ایک آپ کے پاس فگر آ جاتی ہے لاکھ کی اب یہ لاکھ کی فگر بائی اٹ سیلف بیمانی ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے لاکھ آئٹمس بیچے ہیں یہ لاکھ کیا چیز ریپرزینٹ کرتی یہ روپے ہیں یہ نمبرز ہیں یہ کلو گرامز ہیں ٹنز ہیں کس چیز کے یہ اب تمام سوالات اور تمام باتیں جو ہیں یہ اس بیسک ایک فگر میں ویلیو ایڈیشن کر رہی ہیں جس سے کہ at the end of the day وہ لاکھ کی ایک فگر ایک میننگ فل انفارمیشن بن جاتی اور پھر ہم کہتے کہ جی آج ہم نے لاکھ روپے کی سیل کی جی لاکھ روپے کی سیل ہوئی لیکن اس سیل میں کون کون سے پروڈکٹس کو ہم نے بیچا ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو چاہیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لاکھ کا لاکھ روپے کا لاکھ نمبرز کا لاکھ ٹن کا آپ بریک اپ دیجیے آپ میرے معلومات میں اضافہ کیجیے علم تو یہ بھی تھا کہ لاکھ کی فگر ہے لیکن بھائی لاکھ کی فگر خالی کچھ ریپرزینٹ نہیں کرتی جب تک وہ کسی حوالے سے نہ بیان کی جا رہی اور جب کسی چیز کا حوالہ اس فکر کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا تو پھر سوالات پیدا ہوتے اور ان سوالات کے جوابات بھی ہمیں وہیں سے دستیاب ہونے ہیں اسی سسٹم سے دستیاب ہونے ہیں اسی پروسیجر سے دستیاب ہونے ہیں جو ریکارڈ یہ کر رہا ہے کہ لاکھ کی فگر ہے تو یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کیوں رہنا چاہیے اس وجہ سے کہ جو آبجیکٹوز ہیں ایک انفارمیشن سسٹم کے وہ آبجیکٹوز یہ ہیں کہ اس ڈیٹا کو اس طریقے سے استعمال پروسیس کرنے کے بعد اس طریقے سے ایک خاص طریقے سے ریکارڈ کرنے کے بعد جو طریقہ ہر پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہی بیان کیا جائے گا اس کے بعد یہ ہم نے اس قابل ہو جائے کہ ہمیں وہ تمام انفارمیشن مل جائے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے جس کی بیسس پہ ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے کاروبار ہمارا کاروبار ہماری بزنس وہ کس طرف جا رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا یہ فرق بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے جس وقت ہم سسٹمز پروسیجرز انفارمیشن سسٹمس کی بات کرتے اب آگے چلتے ہیں یہاں سے اور بات کرتے ہیں کہ ڈیفینیشن انفارمیشن سسٹمس کا ہم بہت دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں لیکن بیسکلی اب ایک ہم فارمل ڈیفینیشن کی طرف آ رہے ہیں information systems interrelated components working together to collect process store and disseminate information بہت سارے مختلف پارٹس ہیں جو کہ اکٹھے ملائے جاتے ہیں ان پارٹس کو پہلے تو کلیکشن ہو گئی کہ جی ان سارے ڈیٹا کو اس ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جائے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پھر اس ایکٹیویٹی کو پروسیس کیا جائے اس کو ریکارڈ یا اسٹور کہیں کیا جائے اور پھر اس اسٹوریج اور ریکارڈنگ جو ہوئی ہے اس سے آپ ایسی انفارمیشن تیار کریں جو کہ مختلف لیولز آف مینجمنٹ پہ مختلف لوگوں کو چاہیے اپنی کارکردگی دیکھنے کے لیے ڈسیشن میکنگ کے لیے بہت سارے اور کام کرنے کے لیے تو آبجیکٹو جو ہے انفارمیشن سسٹمز کا پھر کیا ہوا to support decision making coordination control analysis and visualization in an organization بہت ساری چیز ڈسیشن میکنگ بھی کرنی ہے آپ کو اسی ڈیٹا کی بیسس پہ انہیں جو کہ مختلف ایکٹیویٹیز سے ریلیٹ کرتے ہیں جن کو آپ نے کلیکٹ کیا جن کو آپ نے پروسیس کیا جن کو آپ نے اسٹور کیا اور جس سے انفارمیشن تیار کی تاکہ ڈسیشن میکنگ کو سپورٹ ملے تاکہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو ایک کوآڈینیٹڈ انداز میں ان کو کیا جا سکے to increase efficiencies to increase productivity to increase the harmony in the working environment پھر اس ساری انفارمیشن کو اینالائز کیا جائے اینالائز کر کے وہ انفارمیشن پروڈیوس کی جائے اور پھر جو انفارمیشن ہسٹورک ہے آج کی ہے آئندہ کی بارے میں اس کے لیے ہم اس کو پروجیکٹ کر سکیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے کاروبار کے ساتھ آئندہ بھی کیا ہونا سو فور کاسٹنگ بھی آ جاتی ویژلائزیشن جو ہے وہ فور کاسٹنگ کے اندر کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے اس کو انالیس کرنا اس لیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں کیسے کرنا چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ جو بات پہلے بھی کہی گئی کہ کمپٹیٹ کمپٹیشن کمپٹیٹونیس جو مارکیٹ کے اندر پایا جاتا ہے اور آج جب کہ ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں ساری دنیا سے کمپٹیشن ہے آپ کا لہذا آپ کے کاروبار کو آپ کے پاس جو چیز ہے جو مال ہے اس کو آپ نے دوسرے کے مقابلے میں ایک بہتر انداز میں بہتر طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کو بیچنا ہے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو تبھی جا کے آپ بزنس میں سروائو کر سکیں گے یہ تمام چیزیں انفارمیشن یا ڈسیشن میکنگ کے لیے انفارمیشن سسٹم سے آئیں گے مینوئل اور کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹمز کے بارے میں میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا کہ کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جی اب آپ کے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مشین کے تھرو ہو رہی ہیں وہ آپ خود ہاتھ سے بیٹھ کے وہ ضرب تقسیم انالیسس جو ہے وہ نہیں کر رہے بلکہ وہ انالسز وہ ضرب اور تقسیم اور جمع اور تفریق وہ تمام کے تمام آٹومیٹکلی جو ہے وہ مشین کر رہی ہے جو را مٹیریل اس میں آپ انٹر کر رہے ہیں اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے ان سے کون کون سی کتابیں لکھنی ہیں کون کون سی اس اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر اوپر کون کون سی انفارمیشن رپورٹس اس نے بنانی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب مشین کر رہی ہے جو کہ پہلے ہم ایک زمانے میں مینولی کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر میں میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سال پہلے پاکستان کی ایک میجر ایکسپورٹ سٹی جو ہے وہاں پہ لوگ جو تھے انہوں نے اس وقت مجھ سے کہا آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب ہمارا سپلائر کو باہر یا بائر جو ہے وہ باہر ملک سے ہمیں فون کرتا ہے اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں ہمارے آرڈر کا اسٹیٹس بتائے کہ جی ہم نے جو آرڈر آپ کو دیا تھا وہ اب کس اسٹیج پہ پہنچا ہے تو کہتے کہ ہمیں تو پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں یہ دستیاب کر پتا کرتے کرتے کہ جی کیسے کیا اس کو انفارمیشن دیں اب یہ کمپیوٹر کی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمیں دو منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ جی اس وقت ہمارے آرڈر کا اسٹیٹس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے تو یہ فرق جو ہے یہ اب مینوئل سے آپ کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں جب چلے گئے آپ کو کمپیوٹر کو اڈاپٹ کرنا پڑا کیوں کہ آپ کی کاروبار کی ضرورت بن گیا ہے اب جیسے وہ آیا تو آپ کے جو کنٹرول میکنیزمس تھے جو مینولی کہ جی یہ بندہ یہ چار بندے ہیں وہ اس کا کام چیک کرتا ہے وہ اس کا کام چیک کرتا ہے وہ اس کا کام چیک کرتا ہے اور ان سب کے اوپر ایک سپروائزر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سب کا کام چیک کرنا چاہیے ان وہ سچویشن ختم ہو گئی اب سچویشن کیا ہے آپ نے ڈیٹا ڈالا مشین کے اندر مشین نے خود ہی اس کو پروسیس کیا اور انفارمیشن آپ کو پیش کر دی رپورٹ پیش کر دی اس کا مطلب ہے وہ تمام سپرویژن وہ تمام کنٹرول وہ تمام چیکنگ ختم ہو گئی نہیں وہ جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو بنایا جو آپ چلا رہے ہیں اس کے اندر بلڈ ان کیا گیا ہے وہ انفارمیشن کس کی کس کو جانی ہے کس کو نہیں جانی ہے یہ چیزیں بھی سیکورٹی کے تھرو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کیا وہ سیکورٹی کنٹرولز جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو کنٹرولز وہیں پہ موجود ہیں نوعیت ان کی تبدیل ہو گئی ہے because of the usage of machines برا اہمیت سسٹمس پروسیجرز انفارمیشن سسٹمس کی مینوئل سسٹم میں بھی اتنی ہے جتنی کہ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ اب ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کی جیسے میں نے کہا کہ سسٹمز اینڈ پروسیجرز کی جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت میں نے یہ کہا کہ کمپیوٹر آنے کی وجہ سے اسکوپ جو ہے اس میں اب ہارڈ ویئر بھی آ گیا اس میں سافٹ ویئر بھی آ گیا اور ڈیزائن کے ایلیمنٹس بھی آ گئے کہ جی وہ ساری چیز جس طریقے سے کام کرے گی اس کا ڈیزائن کیا ہے سیکورٹی کیا ہے یہ بہت ساری بات ہے سو کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے is an information system that uses computer and telecommunication technology to perform its intended task اب انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے انفارمیشن سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گئی ہے ایک لازم حصہ ہو گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آپ جس وقت وہ پروسیجرس اور وہ سسٹمس اور وہ فلوز انفارمیشن فلوز کو ڈیزائن کر رہے ہیں اب یہ چیز جو ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے گی آ جائے گی یا آنی چاہیے اب پھر سے ذرا دیکھ لیں کہ مینولی اور کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایک فرق کیا ہے مینوئل سسٹم کے اندر لوگ ہیں پروسیجرز ہیں اور مینوئل ریکارڈز ہیں کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر کیا ہے انفارمیشن سسٹم کے لیے ضروری کیا ہے لوگ بہرحال ضروری ہیں لوگوں کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا سسٹمز نہیں ڈیزائن ہو سکتے پروسیجرز نہیں ڈیزائن ہو سکتے پروسیجرز لازم ہیں پروسیجرز کرتے ہیں کریشن جس کو ہم مینوئل ریکارڈز کہہ رہے ہیں اب اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس وہ ڈیٹا بیس کریٹ ہو رہا ہے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا بیس کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے بڑے سمپل سمپل ابھی گفتگو کر رہا ہوں میں وہ جو انجن ہے اس مشین کے اندر اس کو کیسے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ اس کے اس کو وصول ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ جو انجن ہے جو اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ سافٹ ویئر ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کسی ترکیب کسی حوالے سے لکھا گیا ہے وہ ترکیب اور حوالہ کیا ہے وہ وہی سسٹمز اور پروسیجرز ہیں آپ کے جو آپ لے آؤٹ کرتے ہیں لیکن ان کو اب ایک کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور پوزیشن آ جاتی ہے نیٹورک کی کہ جی پندرہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں پچاس لوگ ہیں سو لوگ ہیں آپ کے ادارے میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں ان سب کو مشینیں چاہیے ان سب نے کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے وہ مشین پہ ہی پرفارم کرنا ہے تو ان کی آپس میں لنکیج برانچز کی ہیڈ آفس کے ساتھ لنکیج ہیڈ آفس کہیں بھی ہو وہ نیو یارک میں ہو وہ کراچی میں ہو وہ لاہور میں ہو وہ اسلام آباد میں ہو جہاں کہیں بھی ہے ہر جگہ سے جو انفارمیشن آ رہی ہے مثال دیتا ہوں میں آپ NADRA NADRA central office based ہے سینٹرل سروس بیسڈ ہے اسلام آباد کے اندر ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے ہر شہر کی ہر چھوٹے بڑے جہاں جہاں نادرا کا سینٹر ہے جہاں جہاں وہ انفارمیشن آپ کے بارے میں آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے پاسپورٹ کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے وہ اس میں فیڈ ہو رہی ہے وہ مشین جو ہے جس میں یہ تمام چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ اسلام آباد میں پڑا ہوا آپس میں جو ان کا رابطہ ہے ان کا تعلق ہے وہ چیز جو ہے اس پورے جال کو ہم نیٹورک کہہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ان کیوں کہ جی آپس میں جو کنیکشن ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کون سی انفارمیشن کدھر کس وقت کہاں پہ اسٹور ہوگی یہ تو نہیں کہ جی ہر چیز کی فوٹو کاپی بن رہی دو دو دفعہ ہم وہی انفارمیشن انٹر کر رہے ہیں کیسے کراس چیک ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ چار شہروں سے تو اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں جاری کروا رہا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا اس سسٹم کا کمپیوٹرائز سسٹم کا انفارمیشن سسٹم کے یہ حصے بن جاتے ہیں اب ہم جس وقت آج کی دنیا کے اندر انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہی صورت آتی ہے سامنے کہ ہم کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹمس کی بات کر رہے ہیں اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ آئندہ جو گفتگو انفارمیشن سسٹمس کے حوالے سے ہے وہ اس نوشن کے تحت ہوگی کہ ہم computerized based computer based information systems کو مختلف پیرائے سے دیکھ رہے ہیں اور بات اور گفتگو جو ہے ہماری وہ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمس کی ہے انفارمیشن سسٹمس کی ضرورت ہم یہ تمام باتیں کر چکے ہیں ایمرجنگ گلوبل اکانومیز ہیں ٹرانسفارمنگ انڈسٹریل اکانومیز ہیں ٹرانسفارمڈ بزنس انٹرپرائز ہے اور پھر ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آج تو بات ڈیجیٹل فرمز کی آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ virtual firms virtual university online distance learning e commerce e business یہ ایک نیا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے جس کے حوالے سے اب ہم جس میں کام کر رہے ہیں گلوبل اکانمیز میں پہلے ذکر کر چکا ہوں in terms of competitiveness in terms of information requirements in terms of competitors ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہونی چاہیے اگر ہم اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں پرائسنگ کیا ہے دوسرے لوگوں کی کاسٹ کیا ہے دوسرے لوگوں کی کیا طریقے کار ہے ٹیکنالوجیز کیا ہیں فلانا کیا تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ حصہ انفارمیشن سسٹمس کا بن جاتی ہے foreign trade multilateral agreements کبھی ٹی او کی بات کرتے ہیں کبھی نیفٹا کی بات کرتے ہیں کبھی سیفٹا کی بات کرتے ہیں مختلف قسم کے اگریمنٹس ہیں اور اس پہ امپورٹ بھی اس کے تحت امپورٹ بھی ہو رہے ہیں ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں چیز یہ ہے کہ جی وہ ساری اکانمی جو ہے اب سڈنلی ہم کہتے ہیں کہ جی کل تک تو ہم پندرہ فر فیصد بیس فیصد پچیس فیصد منافع پہ ہم مال بیچ رہے تھے آج ہمارا کمپٹیشن کی وجہ سے جی منافع کم ہو گیا کیوں کہ فلاں ملک سے وہی مال جو ہے وہ جی سستا آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے کیونکہ ڈیوٹیاں کم ہو گئیں پہلے ہماری مرضی ہوتی تھی پہلے پروٹیکشنزم کی ایک رجیم ہوا کرتی تھی وہ پروٹیکشنزم ختم ہو چکا ہے آج اوپننس کی بات ہو رہی ہے نو ٹریڈ بارڈرس کی بات ہو رہی ہے لہذا جو بزنس انوائرمنٹ ہے جو کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ چینج ہو گیا اور اس حوالے سے آپ کی بزنس اور آپ کے کاروبار کو بھی افیکٹ ہوگا اور ہوا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن بر وقت آنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کمپٹیٹرز ہمارے کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر اپنے ملک سے باہر تو تبھی ہم اپنے لیے ایک کوئی صحیح اور واضح قسم کا پروگرام جو ہے آئندہ کے لیے اس کا تعین کر سکیں گے جہاں تک انڈسٹریل اکانومیز کی بات ہے اب یہ کہ جی ایک نالج بیسڈ اکانومی کی بات ہو رہی ہے پہلے شاید نالج بیسڈ اکانومی کی بات نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب علم بھی اور مختلف چیزوں کے بارے میں ایک ویب سائٹس اور انٹرنیٹس اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک بہت بڑا سمندر انفارمیشن اور نالج کا آپ کو گھر بیٹھے اویلیبل ہو گیا اب لوگ جو مختلف ایریاز میں وہ انفارمیشن دے رہے ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں وہ اپنے اس پرٹیکولر لائن کے اندر اس اس بزنس کے ایک بہت مختصر حصے کے حوالے سے وہ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اس میں نالج رکھتے ہیں اور وہ نالج آپ کو اویلیبل ہے پھر چیز آ گئی کہ جی جو ڈیولپڈ ملک ہیں خاص طور پہ جہاں پہ کہ تنخواہوں کا لیول جہاں پہ کہ اسکلز کا لیول بہت بڑھتا جا رہا ہے اب کچھ کام اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ وہ ان کو وارا نہیں کھاتے خود کرتے ہوئے لہذا وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں آپ ایک ایئر لائن کو لندن شہر میں فون کرتے ہیں کہ میری ٹکٹ کا کی ریزرویشن کنفرم کر دیں آپ کو شاید یہ نہیں علم ہوتا کہ وہ جس وقت آپ فون میں لاتے ہیں تو آپ کا کنیکشن جو ہے وہ لندن شہر سے نہیں رہتا آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اور ملک جو ہے جو ان کے لیے یہ ریزرویشن ری کانفرمیشن کا کام کر رہا ہے وہ آپ کو ری کنفرم کر کے دے رہا ہے کہ جی آپ کی سیٹ جو ہے وہ ہم نے کنفرم کر دی یہ آؤٹ سورسنگ پرچیزنگ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز کو آؤٹ سورس کر ہبز بن چکے ہیں آپ کو فلانی گاڑی کا ایک پرزا چاہیے اس گاڑی مینوفیکچر کرنے والی کمپنی نے ایک ہب کریٹ کر دیا جہاں پہ دنیا جہان کے وہ پارٹ مینوفیکچر کرنے والے اپنے تمام حالات اپنی پرائس لیس اپنا سب کچھ جو ہے ڈلیوری ٹائمز یہ وہ آپ اس ہب پہ جائیے اس ہب سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے آپ کے لیے سوٹیبل کیا ہے اور آپ اس پہ ڈائریکٹلی آرڈر پلیس کریں اور وہ مال آپ کو دس دنوں کی بجائے آپ کو دو دنوں کے اندر دستیاب ہو سکتا ہے یہ ساری چیز جو ہے ایک ریولیوشن ہے جو کہ اکانمیز انڈسٹریل اکانمیز کے اندر آیا اور اس نے چینج کر کے رکھ دی ہے ساری سچویشن اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے آپ ہارٹ کا آپریشن لاہور شہر میں بیٹھ کے کرتے ہیں تصویریں کسی دوسرے ملک میں دیکھی جا رہی ہیں جو ایکسپرٹ ہے دنیا کا وہ وہ تصاویر جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ دیکھ کے آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے ان ڈاکٹرز کو جو آپ کا ہارٹ کا آپریشن کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اب کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا بینکوں کی ٹرانزیکشنز ہیں جہاں پہ دو دو ہفتے لگتے تھے ریمیٹنسز کو آتے ہوئے جاتے ہوئے آج وہی کام جو ہے دو دو دو دن تین دن کے اندر کام ہو رہا انشورنس فرمز لا فرمز یہ تمام لوگ جو ہیں بہت سارے کام اپنے ٹرانسکرپشن سروسز کا ہم پاکستان میں بہت کام سنتے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ ہو رہی ہے یہ ٹرانسکرپشن سروس کیا چیز ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے جو جن کا کام ہے یہ کرنا یہ جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے امریکہ میں وکیل بیٹھا ہوا ہے وہ نوٹنگ وہ اپنا کمپیوٹر کے اوپر نوٹنگ کر رہا ہے وہ نوٹنگ آپ کے پاس آ رہی ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دوبارہ سے لکھ کے صحیح فولڈر میں ڈال کے اس کو واپس کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کر رہا ہے ڈاکٹروں کی پیش ڈاکٹر پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں جو اس کی نوٹنگ ہوئی ہے اس کو ٹرانسکرائب کر رہے ہیں ٹرانسکرائب کرنے کے بعد آپ اس انفارمیشن کو واپس اس ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہیں اور جو رپورٹ اس کو چاہیے انفارمیشن رپورٹ چاہیے اس کو ساتھ دے رہے ہیں یہ چینجز آئی ہیں انڈسٹریل اکانمیز کے اب لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جی ادھر کہا اور ادھر ہو جانا چاہیے ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے لیکن آج سہولت بہت ساری ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پہ یہ این ممکن ہے اور یہ پارٹ بن گیا ہے اب ہماری اکانومی کا جیسے میں نے کہا کہ جی ہمارے آپ ہبز ہیں انڈسٹریل ہبز ہیں آپ کے اپنے ایک مینوفیکچرر کا ہب ہے کہ جی جتنے اسپیئر پارٹس مینوفیکچرر ہیں اس کے ان سب کی لسٹنگ آپ کو ایک جگہ مل جائے آپ کو ساری دنیا میں تلاش نہ کرنا پڑے آپ کو مختلف ملکوں کی ڈائریکٹریاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے ٹیلی فون نمبر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سب کام اب آپ مشین پہ کریں بزنس انٹرپرائز کیسے چینج ہو گئی بزنس انٹرپرائز جو پرانی ایک ہیاکل اسٹرکچرس تھے ایک سینٹرلائزڈ کمانڈ تھی اور اسٹینڈرڈ ایک آپریٹنگ پروسیجرز تھے ان سے اب ہم تبدیل ہو کر کے فلیٹر ہائرکیز کی بات کرتے یا فلیٹر آرگنائزیشنس کی بات کرتے وہ فلیٹر آرگنائزیشنس اسی حوالے سے اچیو ہو رہی ہیں کہ بہت ساری ایکٹیویٹی ایسی ہے جو کہ آپ کو پہلے خود ان ہاؤس کرنی پڑتی تھی اب اس کے لیے طریقے آ گئے ہیں کہ جی آپ نے آؤٹ سورسنگ کر دی آپ نے ہبس کریٹ کر دیے لہذا وہ آپ کے یہاں پہ آپ کے اوپر لوڈ نہیں ہے آپ ایک پرائز دے رہے ہیں اور سروس حاصل کر رہے اور وہ پرائز جس میں سروس حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی کاسٹ میں شامل ہے ڈی سینٹرلائزیشن اور فلیکسیبلٹی یہ اب نیا بزنس انٹرپرائز کا طریقہ کار اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاسبل زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ایک کمپیوٹرائز انوائرمنٹ ہے ڈیجیٹل فرمز کے حوالے سے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جی اب ای کامرس کی بات ہے ای بزنس کی بات ہے یہ تمام چیزیں ورچوئل ورچوئل یونیورسٹی یہ سب چیز جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرائزڈ بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے یہ تمام چیز جو ہے یہ آپ تک پہنچ رہی سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ جی آج کے لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں اور آئندہ اس گفتگو کو information computerized computer based information systems کو آگے لے کے چلیں گے اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو کیا ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے شکریہ اور خدا حافظ